سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرماتے تو ایک لکڑی کے ساتھ اپنی پیٹھ کی ٹیک لگا لیتے لیکن جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ممبر تیار کرو آپ کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو اپنی بات سنا سکیں پس صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے آپ کے لیے دو سیڑھیوں والا ممبر تیار کیا پھر آپ اس لکڑی والے ممبر پر منتقل ہو گئے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ انہوں نے اس پہلے والی لکڑی کے لیے انتہائی غمگین کی رونے کی آواز سنی وہ لگاتار روتی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اس کی طرف گئے اور اس کو اپنے ساتھ لگایا سو وہ خاموش ہو گئی حدیث نمبر ستائیس سو اکاسی مسند احمد